والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفتنه اشد من القتل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین السلام علیکم سلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے نہ پسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو دو چار باتیں اصلاح کے لیے اگر ساری تقریر بھی نہ کی جائے تو ان باتوں پر دھیان دے جائے تو بندہ ایماندار ہو سکتا ہے اسلام مسلمان جو ہیں مومن جو ہیں ان کی نگاہ حرام حلال جائز ناجائز پر ہوتی ہے نفع نقصان بعد میں پہلے مسلمان دیکھے گا یہ بات جائز ہے ناجائز جائز حرام ہے حلال ہے نفع نقصان کی بعد میں سوچے گا جو کفر ہے اس میں حرام حلال جائز نہ جائز نہیں ہوتا اس میں صرف نفع نقصان ہوتا ہے وہ بھی مادی کیونکہ مسلمان جو ہے وہ روحانی نقصان نہیں کرتا جان دے دیتا ہے روحانی نفع نہیں چھوڑتا جان دے دیتا ہے جو بےمان لوگ ہیں وہ روحانیت سے معروم ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں صرف مادیت ہوتی ہے اس سے پہلے میں آیت پاک کا ترجمہ کروں ایک دو باتیں نصیحت کی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان کیا ہے آپ نے پڑھا تو ہوگا کسی نے پڑھا ہوگا کسی نے سنا ہوگا کہ یہ فرض ہے ہم پر امن تو باللہ کما ہوا بے اسما ہی یار رب العالمین یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ یار العالمین میں ایمان لایا تیرے اسما پاک کے طرح صفات ہی اور تیرے جتنا صفات ہے ان کو بھی میں نے مانا قبل تو جمی احکام ہی تیرے جو حکم ہیں سارے سچے میں مانتا ہوں جب سچے مانتا ہوں تو ان کو میں قبول کرتا ہوں اقرار اقرار باللسان و تصدیق زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور دل سے بھی مانتا ہوں یہ ہمارا ایمان ہے شاید کسی نے آپ کو بتایا ہے یا نہیں بتایا یہ ہر مومن مسلمان پر فرض ہے کہ وہ یہ پڑھے اور اس پر ایمان لائے قبل تو جمی آکا میں ہی یار بلا العالمین تیرے حکم جو ہے سارے سچے ہیں میں ان کو دل سے مانتا ہوں اقرار ام باللسان زبان سے بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ تیرے حکم سچے ہیں صرف زبانی اقرار سے کفایت نہیں ہے تصدیق بالقلب دل سے بھی میں تصدیق کرتا ہوں کہ تیرے احکام جو ہیں سارے سچے اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ احکام کیا ہے آکام ہیں فرض فرائض اس کے بعد واجبات ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا واجب بھی اللہ کا حکم ہے اور فرض بھی اللہ کا حکم دوسرے ہے سنن دو قسم کی ایک سنن مواقع اور دوسری سنن غیر موقدہ جو مواقع ہے وہ بھی ہمارے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے عطی اللہ وطی الرسول سے مومن یوتے الرسول فقر اللہ جس نے میرے محبوب کا حکم مانا اس نے میرا مانا تو سنن موقدہ جو ہے فرائض واجبات اور سنن موقدہ یہ احکام میں ہیں ان پر عام مومن کو چھٹی نہیں ہے ان کا جاننا بھی فرض ہے اور اس پر ایمان لانا اسلام ہر بندے سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کرے یا رب العالمین یہ تیرے حکم سچے ہیں تیرے رسول کا حکم سچا ہے اور دل کے تصدیق اب اقرار تو زبان سے ادا ہوتا ہے دل کی تصدیق عمل سے ادا ہوتی ہے اگر عمل نہیں کرتا تو اسے دل کی تصدیق حاصل نہیں ہے پھر وہ ایمان سے فارغ ہے اسلام سختی سے عمل سے مطالبہ کرتا ہے لیکن مسلمانوں سے یہ سوچو کہ ہم نے جو چیز اپنے زبان سے اقرار کرنی ہے دل سے تصدیق کرنی ہے وہ ہم دوسرے کو نہیں کہنے دیتے اسلام ہر بندے پر مطالبہ کرتا ہے زبانی اقرار کا اور دل کی تصدیق کا پھر مسلمان ہوگا اب نماز روزہ یہ آپ نے سنا حج زکات یہ فرض ہے اشار نماز میں وطر جو ہیں وہ واجب ہیں نہیں واجب وہ وطر ہم چھوڑ سکتے ہیں جو نماز فرض پڑھے وطر نہ پڑھے اس کی نماز کامل ہے کیونکہ وہ واجب ہے اب اثر کی سنتا جو ہیں یہ غیر موقع ہے غیر موقع کا مطلب پڑھو گے تو ثواب ہوگا نہ پڑھو تو گرفت نہیں ہے یہ غیر جس سے اشا کی پہلی سنتے یہ غیر موقع ہے زہر کی سنتے یہ موقع ہیں اثر کی سنتے غیر موقع ہیں فجر کی دو سنتے موقع ہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے اثر کی کسی کو پڑھتے دیکھا پڑھے گا تو ثواب ہے نہیں پڑھے گا تو یہ میں آپ کو اسلام بتا رہا ہوں اشا کی پہلی چار سنتے یہ بھی غیر موقدہ ہیں پڑھو گے ثواب ہوگا نہیں پڑھو گے تو گرفت نہیں ہے لیکن اشا کی فرضوں کے بعد جو دو سنتے ہیں وہ موقع ضرور پڑھنی پڑے گی بتایا آپ کو نا اتنا تو پتا ہے کہ اشا کی دو سنتے ہیں فرض کے بعد چھوڑتا ہے کوئی زور کی چار سنتے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کی کسی کو پڑھتے دیکھا کیونکہ اصر کی سنتے جو ہیں وہ غیر موقع ہیں اور زہر کی سنتے جو ہیں وہ موقع ہیں تو فرائض واجبات سنن موقع میں ہمیں چھٹی نہیں ہے اب داڑھی کیا ہے سنت موقع ہے بات کہتے ہیں واجب ہے سنن موقدہ میں کسی کا اختلاف نہیں لیکن جو سنن موقع لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے سنن موقع لیکن یہ حکم واجب جتنا رکھتی ہے پردہ واجب ہے پردہ کیا ہے کارنا فی وہ تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے مسلمانوں کی عورتوں تبرہ کیویں بھی ہاں جاہلیہ یہ جہلانہ رواج چھوڑو یہ جہلوں کا رواج تھا عورتیں جو باہر پھرتی تھی تم مسلمان کی عورتی ہو وہ جہلانہ اللہ نہیں سے جہلانہ ادھر حکم فرما دیا ادھر فرمایا جہلانا رواج چھوڑو یہ جہل لوگوں کا رواج تھا کہ عورتوں کو پردہ نہیں دیتے تھے تو یہ واجب ہو گیا نا پردہ واجب ہے نہیں بھائی بات کہتے ہیں فرض ہے کے تحت کہ اللہ نے فرمایا مسلمان کی عورتوں گھر ٹکی رہو لیکن واجب میں کسی کا اختلاف نہیں جو واجب لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ حکم فرض جتنا رکھتی ہے داڑھی سنت ہے حکم واجب جتنا رکھتی ہے اب داڑھی سنت ہے شادی کیا ہے شادی بھی سنت موقع ہے شادی نکاح ہو سنتی اب ہم کسی واجب کو مانتے ہیں کسی کو قبل تو جمی احکام تمام حکم کو ماننا پڑے گا اب شادی بھی تو سنت ہے نا داڑھی بھی سنت ہے بلکہ داڑھی لکھتے ہیں ہائے سنت حکم واجب جتنا رکھتی ہے اس میں معافی نہیں ہے شادی کوئی اگر نیک بیوی نہیں ملی نہیں کی تو اگر وہ گناہوں سے باز رہا تو اسے اتنا گرست نہیں ہے تو شادی بھی سنت ہے اب داڑھی کو ہم سنت سمجھتے ہیں داڑھی والا گناہ کرے گرست کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی بولو تو صحیح کرتے ہیں بھی ہیں نہیں کرتے لیکن شادی کو سنت نہیں سمجھتے وہ مالو کمار کی سنت ہے وہ بھی اس رسول کی سنت ہے کبھی شادی والے کو کہا تو میاں شرم کر اس سنت کا بھی خیال کر شادی جب تو نے کی ہے تو شادی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمائی کہ میری امت گناہ سے بچ جائے جب شادی کے بعد اس نے گناہ کیا اس نے ایک سنت کا احترام کیا یار بولو تو صحیح کبھی کسی سے سنا کسی شادی والے کو کہا ہو یار یہ بھی سنت ہے شرم کرو کہا کسی نے کیوں یہ سنت نہیں ہے ہم دین ہمارا اپنا ہے اس لیے پردہ واجب ہے حکم فرض کا رکھتا ہے ہر بندے کو یہ کہنا پڑے گا یا رب العالمین تیرے فرائض واجبات سنن میں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور دل سے بھی مانتا ہوں اسلام سختی سے مطالبہ کرتا ہے عمل کا اب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو خود ایک بھی اقرار نہیں کرتے ان پر اسلام فرماتا ہے زبان سے تو اور دل سے بھی تصدیق کر اکرام قبل تو جمی کا تمام حکم مانتا ہوں یہ ہمارا ہوگا تو یہ ایمان ہمارا ہو جائے نہیں ہوگا تو ہم ایماندار نہیں ہو سکتے اب ان پر بندو کا کیا حال ہے جو دوسرے کو پردے کا نام نہیں لینے دیتے اسلام تو ہر ایک پر خود مطالبہ کرتا ہے تو جو دوسروں کو پردے کا نام نہیں لینے دیتے وہ بھی مسلمان کئی ہے ان میں بھی یہ بھی مسلمان ہے حسن بصری سرکار نے لکھا کہ مومن کی تین نشانیاں ہیں پہلی نشانی دین کی بات توجہ سے سنے گا یہ حضرت علی کے خلیفہ اور دوسری نشانی کیا ہے اسلام بتا رہا ہوں کیا امام حسین نے اسلام کے راہ پر سر مبارک دیا یا دنیا کے راہ پر آپ کو اسلام پیارا تھا یا دنیا پیاری تھی تو جنہوں نے اپنا بہتر تن اسلام پر قربان کر دیا ہم وہ اسلام بیان کریں گے تو امام حسین کی روح خوش ہو رہی ہوگی یہ نہیں ہے آپ پیر میاں علی شاہ صاحب نے فرمایا ایسی گمراہ جماعت آئے گی جو مدینہ مدینہ کریں گے مدینے والے سے دور ہوں گے اگر تمہارے وقت آ جائیں تو ان پر سوال کرنا گولنے والی سرکار صبح ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں تمہیں مدینہ اس سے زیادہ پیارا ہے تم مدینہ مدینہ جا رہے ہو وہ تو اسلام اسلام کرتے گئے مدینے والا بھی اسلام اسلام انبیاء بھی اسلام اسلام اب اسلام اسلام ہم کیوں نہیں کرتے کہ اسلام ہمارے میں ہے نہیں اس لیے ہم نے یہ ڈھونک جایا ہے مدینہ مدینہ مدینہ زباں تیری شناخا اری رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت فرمایا گمراہ لوگ آئیں گے شیخ الجامی صاحب نے پوچھا حضرت کون آپ نے فرمایا کہ ناتے پڑھیں گے درو شریف چھوڑ دیں گے یہ بہت فتنہ ہے کہ ناتے پڑھو سارے دین سے چھٹی آپ نے فرمایا ایک دروز شریف پڑھو اور لاکھ نعت اس کا ثواب زیادہ ہے یہ آپ کا کون ہے اور ہمارا دین آپ نے فرمایا اتنے عام ہے کہ ہر بندے نیکی کا ظاہر ہوتی ہے یہ نہیں کہ سور والے پڑھے بے بےسور درو شریف ایمان سے امتیاز ہے سور والا پڑھتا ہے بے سورا نہیں پڑھ سکتا تو یہ وہ جو عام ہو ہمارا دین اس میں عام ہے ارے نعت تو صرف سور والا پڑھتا ہے دوسرے کو تو حق ہی نہیں ہے جتنے خاص ہو گیا دین ہمارا اس میں عام ہے ہر ایک پر لازم ہے اب درود شریف نہ پڑھے گا تو سبحان اللہ بے سورا بھی پڑھ سکتا ہے سور والا بھی نہ تو سور والے کے بغیر سنتے نہیں کوئی امام غزالی نے فرمایا بے ریش لڑکا بھی نعت نہ پڑھے عورت بھی نہ پڑھے لڑکا بے ریش پڑھے پڑھے گا بری عادت لوگ اس پر عاشق ہو جائے گے جس طرح قرآن پڑھتا ہے فرمایا مفول ہو جائے گا عورت والی عادت اس کو پڑ جائے گی عورت بھی نہ پڑھے اب میں علی پور بیٹھا تھا تو وہاں فرحان وہ آیا تو لوگ وہاں سے آئے کوئی ہمارے ساتھ بھی آ بیٹھے تو کہاں گئے تھے جی فران کو سننے گئے تھے پر کچھ نہیں ہے وہ پہلے تو حسین تھا اب سیاہ کالا ہو گیا ہے وہ نام راز نات سننے گئے تھے اسے حسن دیکھنے گئے تھے مجھے امام غزالی یاد آ گئی صبح کہ بھی نعت نہ پڑھے عورت بھی لڑکا پڑھے گا اسے بری عادت پڑ جائے گی اور لوگ اس پر عاشق ہو جائیں گے نعت کو نہیں دیکھیں گے تو یہ نعت جو ہے یہ وہی ہے کہ زبانی ہماری ہے تعریف اور دل ہم نے جب وہ اس نے کہا جب نعت پڑھتا ہوں داڑھی دیکھ کر وہ بت تان جاتا ہے میں نعتیں پڑھتا ہوں داڑھی پڑھتا بت کوریچ چوندے یہودی غصہ ہو جاتا ہے جب دل دکھاتا ہوں فوراً مان جاتا ہے آپ نے فرمایا نعت تو پڑھتے تو یہودی غصہ ہوں دے پھر میں دل دکھاتا ہوں کہ دل تو تیرا ہے پھر وہ فوراً مان جاتا ہے چلو ٹھیک ہے ناطے بھی پڑھ اور تو داڑھی بھی رکھ لیکن دل مجھے دے یہ اقرار ام بل نسان یہ تصدیق ام بل قلب یہ چھوڑ دے صرف زبانی اقرار ہو کل بھی تصدیق مت کر وہی ہے ہمیں کرنی نہیں دیتا دوسرا یہ صدی جو ہے نا چودہویں چودہویں صدی ہے یہ بد اعمالی کی صدی تھی اور پندرہویں صدی جو ہے مسلمانوں یہ حساب اور عذاب کی صدی ہے یہ نہیں دین ہم نہیں سنیں گے تو بچ جائیں گے ہاں، یا سب بولے انسانوں یہ طرح کا صدا انسان یہ خیال کرتا ہے میں آزاد چھوڑ جاؤں گا ہم اسے آزمائیں گے نہیں پوچھیں گے نہیں قرآن مجید ہے یہ خیال کرتے ہو کہ ہم سنیں گے نہیں تو آزاد چھوڑ دیے جائیں گے تو اللہ اب ایک دن رہتا تھا تیرہویں صدی کا ایک دن بندہ دانے پسوا یا ایک دن ہم اس کے پاس آ گیا آٹے میں چاندی کے دن ہم تو وہ بھاگ پڑا جس سے دانے پسوائے اس کا ہے میں یہ کیسے رکھو پڑا چیز اور حرام ہے تو گیا گانے پسوانے والا ایک دن تھا اس نے کہا یار میرا نہیں ہے میں بےمانگی نہیں کرتا لے جا تو جس سے دانے خریدے والے پاس گیا اس نے بھی جواب دیا جس نے دانے صاف کیے سے پوچھ وہاں گیا عورت نے بھی جواب دیا کہ ہمارا نہیں ہم بےمانگی مانگی نہیں کرتے اب صبح چودہویں لگ گئی وہ جو دن ہم لے کر بھاگا کل پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسا بے وقوف جیس کا بھی تھا گھر تو آ گیا تھا اچھا ہوا انہوں نے نہیں لیا میں تو بے وقوف ہوں گھر پر روپیہ دینے گیا تھا اب جو آٹا پیسنے والا ہے وہ خیال کر رہا ہے کہ یار کل یوں ہی میں نے ٹال دیا جس کا تھا آیا ہوا وہ بھی چل پڑا دانے پسانے والے صاف کرنے والے والی پڑی میں تینوں چل پڑے تینوں کے دل خراب ہو گئے چودہویں صدی میں گئے بھائی اس نے کہا میرا ہے اس نے کہا میرا اس نے کہا بھائی کسی کا نہیں ہے مجھے بھول گیا تھا یہ میرا ہے جاؤ یہ چودہویں صدی کے اثرات ہیں پندرہویں عذاب اور حساب کیا ہے مسلمانوں غافل مت رہو جب یہ صدی لگی مجھے ایک ولی نے کہا محمد شفیع اس صدی میں اتنا بندے مریں گے جس طرح چونٹو پر میلا پھیر دیا جانا و غارت بڑھتی جائے گی مسائب ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ اندازہ نہیں ہوگا جو جو یہ سدی آگے جائے گی بہت خطرناک ہوگی یہ سدیجہ حساب اور عذاب کی ہے غافل مت رہو مسلمانوں گھر جایا کرو نا گھر شیطان کے نو بیٹے ایک گھروں میں رہتا ہے شرارت بیوی اور بچوں کو شرارت لڑاتا ہے جھگڑے کراتا ہے اس کا کام یہی ہے تو گھر جا کر دروازے پر ٹھہر گئے اعوذ باللہ بسم اللہ درو شریف کلمہ پڑھ کر گھر گئے کرو ایک بندہ تھا بیوی اس سے لڑتی تھی وہ اپنے پیر کامل کے پاس گیا اس نے یہی وظیفہ بتایا وہ کبھی بھول جاتا کبھی کرتے کرتے مہینے کے بعد گیا بیوی اٹھ کر قدموں کا جو گالی دیتے تھے اسے روٹی پکار کھلائی مٹھی بھری اس کی بہت خدمت کی وہ گیا اپنے پیر کے پاس یا حضرت ایسا حال ہوا آپ نے فرمایا وہ شیطان جاتا تھا جب تو یہ پڑھتا رہا شیطان تو نکل گیا پھر فرشتہ تیرے گھر آ گیا تو رام تین بیماریاں مصائب یہ یاد رکھنا کبھی آپ کو بھول جائے گا کبھی یاد آئے گا تو اعوذ باللہ بسم اللہ درو شریف کلمہ پڑھ کر گھر جائے کرو پھر جب گھر سے باہر گیا یا رب العالمین میں اپنے گھر والوں کو تیری امان تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے ساز و سامان کو تیری امان تیری پناہ میں دیتا ہوں سائیکل موٹر پر سوار ہو سواری کرو جہاں بھی پھر بھی اعوذ باللہ بسم اللہ درو شریف کلمہ پڑھ کر بیٹھو رب العالمین میں اپنے آپ کو اور اپنی سواری کو تیری امان میں دیتا ہوں یہ میری بات یاد ایک بندہ تھا بیوی اس کو حمل تھا وہ بہر گیا اس نے کہا یا رب العالمین میری بیوی کے پیٹ میں جو ہے میں تیری امان میں دے کے جا رہا ہوں وہ دو سال کے بعد واپس ہوا بیوی اس کی مر گئی اب خواب میں اسے بشارت ملی ہے کہ جا تو بیٹی جو جی، اپنی پیٹ والی ہو بیٹی ہے تیری تو اللہ کی امان دے گیا وہ قبر میں کھیل رہی ہے اسے نکالا اگر بیوی کو دے جاتا تو بیوی کو بھی سالم آ کے پاتا تو مسلمانوں یہ ضرور کیا کرو کہ ضرور گھر والوں کو ان کی امان میں دے کر گیا کرو اب میں نے آیت مبارکہ پڑھی الفتنا تو اشد و من القتل اسلام جو ہے برائی کے اسباب ہی ختم کر دیتا ہے اور کفر جو ہے وہ برائی کرا کر سزا دیتا ہے یاد رکھنا برائی پھیلا کر فتنے ہیں مسلمانوں تین زر زن زمین پہلا فتنہ عورت دوسرا فتنہ پیسہ اور تیسرا فتنہ جو ہے وہ زمین کا ہے ان تینوں پر کنٹرول کرو قتل نہیں ہوں گے اللہ نے فرمایا الفتنہ تو اشد من القتل فتنے قتل سے سخت ہے میں حاصل پور گیا تو مرید مجھے ہے سلطان احمد اس کا نام ہے کار پہ سے لینے آیا بہت پریشان تھا میں نے کہا تو اتنا پریشان کیوں ہے کہتا ہے جی ہم برباد ہو گئے میں نے کہا کیوں کیا واقعہ ہے کہ میرا بھتیجا بھی قتل ہو گیا اور پھپھی کا بیٹا بھی قتل ہو گیا اور ہمارا دس بارہ لاکھ بھی ہمارا گھر بھی اجڑ گیا اب ہمیں روٹی کھانے کی توفیق بھی نہیں ہے میں نے کہا کیسے ہوا کہ مخالفوں نے اپنی لڑکی سے فون کرایا میرا بھتیجا بہت شریف تھا وہ گئے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی قتل کر دیا اور میرے بھتیجے اور میرے پھپھی کے بیٹوں کو بھی قتل میں نے کہا یار شریف تھا تو فون پر کیوں گیا وہاں اقبال صاحب ہے ان کی مسجد کا امام ہے اس نے مجھے کہا کہ ایسا نہیں ہے یہ لڑکی ہارون آباد پڑھتی تھی یہ بھی پڑھتے تھے اس کا لڑکوں والا لباس سلا رکھا تھا کالا ٹوپی پہناتے تھے تو درمیان میں بچھا ہے اس کی یہ سال ہو گیا عزت لوٹتے رہے پھر وہ ادھر دو تین ایکڑ وہ چھوڑ آتے تھے گھر سے دور سیاہ لباس تھا جو عورت ٹیوشن پڑھاتی تھی اس کو وہ پیسے دیتے تھے تو وہ کہتی مجھے ٹیوشن استانی نے دیر سے اجازت دی تو انہوں نے پوچھا ان کے بھائی استانی نے کہہ دیا اس نے پیسے لے رکھے تھے ان سے رشوت کے تو انہیں کہیں کہا ابھی تمہاری بیٹی کو دو چار ایکڑ دو لڑکے چھوڑ جاتے ہیں تو دو بھائی ریسلے لے کر وہاں آپ بیٹھ گئے یہ تین تھے ایک سفید کمیز والا تھا اسے دو چار ایکڑ پیچھے چھوڑ دیا ابھی تیرے کپڑے سفید ہیں ان کا لباس کالا تھا وہاں چھوڑا ہوا بیٹھے تھے انہوں نے فائر نہیں مارا مار مار مار مار کر انہوں نے چورا کر دیا پھر ہماری تھانے میں لگ گئی وہ امیر تھے دس بارہ لاکھ ان کا لگا دس بارہ لاکھ ہمارا لگا ان کا لگا پھر وفاقی وزیر کے ساتھ ان کا تعلق تھا اس نے پرچہ دلوایا تو باپ اور دو بھائی وہ جیل میں ہیں وہ لڑکی کو انہوں نے مار دیا ان کو بھی مار دیا لڑکی کو پولیس لے گئی انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا دفنانا یہ اپنی لڑکی کو نہیں لینے گئے جس کا بیٹا قتل ہوا وہ میرا مرید ہو رونے لگا میں نے کہا دیکھو بھائی تم اس کی عزت اتارتے رہے ہو عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے کیوں ایک چیز عام ہے ایک ایک خاص ہے ہے چیز عام یہودی مجوسی سکھ چوڑا مثال کٹانا کافر سب اس میں شریک ہیں کہ جب جان پر پڑتی ہے بندہ پیسہ لگا دیتا ہے غور سے سمجھنا یار بات جب جان پر پڑتی ہے کیا کرتے ہیں اس میں سب ہے یہودی ہے کافر ہے مشرق ہے سکھ ہے کوئی ہے وہ نہیں دیکھتا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس وقت تو جان بچ جائے یہ عام ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے مومن ایک بات مومن کے لیے خاص ہے جب جان پر پڑتی ہے پیسہ لگاتا ہے جب عزت پر پڑتی ہے تو جان لگا کر عزت بچاتا ہے یہ مومن کے لیے خاص ہے یہ بالکل عام نہیں ہے تو میں نے کہا یار راضی نامہ دے دے تو مرید تیرا بیٹا قتل ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے باپ کو بھی لکھوا دیا وہ تھا ہی نہیں ناک کیا اس کو بھی جیل میں کروا دیا دو تو اس نے وعدہ کیا میں گیا انہوں نے راضی نامہ نہیں دیا تو مطلب یہ کہ دس بارہ لاکھ وہ بھی اجڑ گئے ایک لڑکی قرآن کی حکمت دیکھو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں فطروں پر کنٹرول کرو قتل خود فطرے جو ہے قتل سے سخت ہیں کیونکہ قتل کا اسباب ہے فتنے تو فتنہ ایک بندہ مجھ پر سوال کر رہا ہے کہ اگر بندے کی عورت کی عزت نہیں بھی بچنی تو حویلی کے اندر بھی نہیں بچے گی اگر بچنی ہے تو باہر بھی بچ جائے گی میں نے کہا پہلا فتنہ ہے زن دوسرا ہے زر کہتا ہے ہاں میں نے کہا جو تیرا مقصوم ہے وہ پہاڑ سے نکل کر تیری صندوق میں آ جائے گا ایسا ہے بھائی جو مقصوم نہیں ہے وہ صندوق سے بھی نکل جائے گا ایسا ہے جیب سے بھی نکل ایسا ہے بھائی میں نے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے کہا پھر پیسے سڑک پر گیر دے وہ کہتا ہے اپنے طرف ہوں تو حفاظت کرنی چاہیے تو میں نے کہا زر کی حفاظت کرنی چاہیے جو زن اس سے بھی خطرناک ہے اس کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے دوسرا سوال اس نے کیا کہ اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں انہیں رام نہیں آتا فرشتہ ہے میں نے کہا تو نے کبھی کوئی چیز ذبا کی اس نے کہا ہاں میں تو بکرے بھی ذبح کرتا ہوں میں نے کہا تجھے رام نہیں آتا کہتا ہے واہ مجھے تو اللہ کا حکم ہے تو میں نے کہا اسرائیل علیہ السلام کو تیرا حکم ہے اس کو بھی اللہ کا حکم ہے پھر چلا گیا ایک ماسٹر آیا اس نے بھی مجھ پر سوال کیا یہودیوں کی شکایت کرتے ہو فلاں کی فلاں یہ سائیکل موٹر پر جو چڑھ رہے ہو یہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں یہ کس نے بنایا میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر بنایا اسے کس نے بنایا وہ خاموش ہو گیا دوسرا فتنہ ہے زر یہ یہودی عورت والا فتنہ ہماری عورتیں باہر نکال گیا ہے رکھ گیا ہے فتنہ زر والا فتنہ بھی باقی ہے کہ کسی نے کسی کے پیسے رقم دینی ہے تو قانون نا اس کو رقم لا دو وہ لڑتے رہے آپس میں مرتے رہے ایک بندے نے ستر ہزار دینا تھا تو دوسرا بندہ وہ اس کے پاس جاتا رہا دے جو تھک گیا وہ دودھ لے کر آ رہا تھا سائیکل موٹر پر تو اس نے کہا یار پیسے اس نے کہا دوں گا ایسے اوپر نیچے کرتا رہا وہ رومال تھا اس کے گلے میں اس نے پکڑ لیا غصے سے اسے مروڑی دیتا رہا وہ بندہ مر گیا چھ لاکھ روپیہ لگا تو راضی نامہ ہوا تین چار مہینے جیل میں بھی رہا یہ کا ستر ہزار ہوا یہ کا فتنہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جس نے کسی کا حق دینا ہے وہ جتنا طاقتور ہے میرے آگے کمزور ہے اور جس نے لینا ہے وہ جتنا کمزور ہے میرے آگے طاقتور ہے وہ اتنا تک کمزور ہے کہ اس کا حق لوں اور وہ اتنا تک طاقتور ہے جس جس جب تک اس کا حق ادا نہ کراؤں اسلام میں ذرا جس کا بھی ہے فوراً اور دوسرا ہے زمین زمین کا فتنہ بھی باقی ہے یہودی رکھ گیا قبضہ اخبار میں تھا میں نے پڑھا ہے کہ سات بیگے زمین پر بائیس قتل ہوئے اسلام میں کوئی قبضہ نہیں ہے جب مالک مانگے دو اس قبضے پر ہم نے بہت لوگوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا میں یہ بات کر رہا تھا حیدرآباد کا ایک بندہ کہتا ہے دکان کے قبضے پر گولی چلی اٹھارہ قتل ہو گئے ایک رئی بھی ہو گیا اور نو جیل میں ہے یہ بھی یہودی رکھ دیا قبضہ اسلام کے خلاف انہیں پتا ہے اسلام قبضہ اسلام میں قبضہ نہیں ہے جب مالک مانگے دو تو یہ تینوں فتنے اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم فتنوں پر کنٹرول کرو اور قتل خود بخود ختم ہو جائیں بے وقوف پہلا پہلی حد کون آئے بے وقوف دوسرا بے وقوف تر یعنی زیادہ بے وقوف تیسرا ہے بے وقوف ترین بہت ہی بے وقوف یہ آخری حد ہے بے وقوف ترین کے آگے کوئی حد ہے نہیں لیکن بے وقوف ترین توجہ سے سننا بے وقوف ترین لوگوں کے نزدیک بھی یہی اصول ہے کہ پرزا خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو تو شکایت کیا ہوتی ہے فیکٹری کی وہ فیکٹری کی طرف منسوب ہوتا ہے اچھی چیز تو کمپنی بھی اچھی اچھی دوائی تو کمپنی اچھی جوتا اچھا باٹا کس طرح باٹا باٹا وہ اچھا جوتا بناتا ہے تو باٹا یہ ہم بے وقوف ترین سے بھی آگے ہیں کہ پرزا کوئی ٹھیک نہیں ہے اور فیکٹری صحیح ہے یعنی بے وقوف ترین سے آگے نہیں ہے لیکن ہم اس سے بھی گزر گئے کوئی بندہ چپراسی سے لے کر صدر تک بندے کا بیٹا نہیں دکھا سکتا ظالم واشی برندے لٹیرے حرام کھانے والے پرزا خراب ہے فیکٹری اچھی ہے تو قربان جاؤں ہم اپنے عقل پر کہ ہم تو بے وقوف ترین لوگوں سے بھی آگے گزر گئے کوئی دکھا سکتا ہے اچھا پرزا ہاں سینکڑوں میں ایک آدھا ہے اب سو بندہ زہر کا ہے دو بچ جائیں زہر کو تو اچھا نہیں کہیں گے کہیں گے نہیں کہیں گے تو اس تعلیم کے دو بہت بڑے ظلم ہیں دو تعلیم چھلکا ہے تربیت مغز ہے تعلیم کیا ہے تربیت کیا ہے میں ایک سکول میں گیا میں نے کہا السلام وہ تھی باتیں کروں گا جو عام ہوں گی مشاہدے پر بول رہا ہوں میں چیف کی صاحب نہیں عالم نہیں بڑا میری تقریر ساری مشاہدے پر ہوتی ہے کون سی بات کر رہا تھا ہاں میں نے کہا السلام علیکم ماسٹر بولے وعلیکم السلام کیسے آئے میں نے کہا جی علماء کی زیارت کرنے آیا دو ماسٹر کھڑے کہتا ہے بزرگ نہ ہوتا گھر پڑتا وہ کیوں میں نے گالی دی ہے کہتے ہم عالم ہیں یہ تمہیں عالم نظرتے ہیں میں نے کہا یار کیسا تو بے وقوف ہے لوگوں سے فرار کرتا ہے باہر تو دیوار میں سب علم علم پڑھتا ہے یا ہوں عال علم و نور بھائی مانو ایسا کرو یا تو دیوار سے علم کا حرف میز دو یا اپنے شگدو کو کہو تم بھی عالم ہو تو بھائی علم کا فائل عالم بار دیوار پر علم لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا جب یہ علم ہے تو پڑھنے والے عالم ہوں گے نہیں ہوں گے بھائی موٹی بات بابا یہ حق جو ہے سخت ہے سب بندے نہیں سن سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کیوں مارے گئے ایک لڑکا حق کہتا تھا لوگ اسے مارتے تھے اللہ نے فرمایا فرض تو نصیحت تو فرما فائدہ اسے دے گی جس جو مومن ہے جو ایماندار ہے اسے فائدہ سنے گا نہیں فائدہ کیسے دے گی چار بندوں میں سے ہو جاؤ پہلے حکم حق پر چلنے والے ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا کون صادقین سچے لوگوں سے ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا حق پر چلنے والے ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا تو حق کو سن لو خوشی سے اور قبول کر لو عمل بھی نہیں کرتے فرمایا پانچویں نہ ہو نہ ہو کے مر جاؤ گی جو بندہ حق سن ہی نہیں سکتا وہ تو پتہ نہیں کتنا بڑے درجے کا بےمان ہے تو حق سننا اما بیٹا تمہیں لوگ کیوں مارتے ہیں اماما سچ کہتا ہوں تو بیٹے کبھی سچ کرنے کہنے والوں کو بھی مارا جاتا ہے اس نے کہا مارا سچ کہنے والے کو جاتا ہے اللہ کو مرون کا نہ درون ہاں کڑوا ہے چاہے موتی جیسا بھی کیوں نہ پیش کرو میں بیٹا نہیں مانتی اس نے کہا ماں تجھے ہاتھ ہوں تو جوتی اٹھا کر بھاگ گی مارنے کے لیے توبہ توبہ سب کے جانا ایک میں ماں دوسرا تو تو مجھے سچ کہے میں تجھے ماروں میں بولی ہو گئی ہوں وہ دور جا کے کھڑا ہوا کہتا ہے اما اے دس میرے باپ کو کتنے سال ہو گئے مرے ہوئے کہا دو سال ہو گئے تو اما یہ تو سیند سرما سرخی کجل مساق جو روزانہ صبح کرتی ہے یہ کس کے لیے کرتی ہے جوتا اٹھایا کھڑ سور کا بچہ ماں کو ایسا کہتا ہے وہ بھاگ گیا اس نے کہا دیکھا ماں اسی طرح مجھے لوگ مارتے ہیں تو سچ کہنا بہت بہت مشکل ہے ایماندار سنے گا سچ کو عام بندہ نہیں سن سکتا تو دو بڑے ظلم سمندر پہاڑ توجہ سے سننا پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوں گے سمندر پہاڑ زمین آسمان یہ ذرات ملاؤ اس تعلیم کے دو بڑے ظلم ہیں دو بڑے یہ سمندر بھی بات نہیں کیا ایک تو ٹیکس الل اشیا چیزوں پر ٹیکس سمجھ رہے ہو نا بات سمجھنے کی صلاحیت تو رکھو یار چیزوں پر ٹیکس فراؤن نے لگایا تھا امیروں پر ٹیکس یہ ٹیکس الگ اشیاء کسی سور حکومت نے بدماش ظالم حکومت نے نہیں لگایا کیونکہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کی آمدنی کم ہو خرچہ زیادہ بات سمجھ رہے ہو فقیر کسے کہتے ہیں اس پر زکوٰۃ تو زکوٰۃ مستحب خیرات بھی نہیں ہے اب ہر صاحب تصرف پر لازم ہے کہ اس کو دے حکومت پر بھی لازم ہے اس کو دے کیونکہ اس کی آمدنی کامائے خرچہ زیادہ ہے تو اس پر کوئی زکات تو مستحب خیرات نہیں ہر بندہ اسے دے اب میں یہ پوچھتا ہوں جس کی آمدنی کامائے خرچہ زیادہ ہے اس پر ٹیکس اور ٹیکس بھی ہزاروں اور پیراسیٹامول کی گولی پر بھی ٹیکس ہے ایسے بھائی ایک بندہ لاہور کا میرے پاس ہے کہتے ہیں حضرت صاحب پانچ ہزار میری تنخواہ ہے پچیس سو بیل ہے تین ہزار کرایہ پچپن سو میں کھاؤں کہاں ارے ظالم سورو اس پر ٹیکس جو ڈیڑھ دو سو روپیہ سارا دن دیہی لگاتا ہے اس پر بھی ٹیکس اور ٹیکس بھی بے مانو ہزارہ کوئی پینسٹھ روپیہ کلو پر ٹیکس ہے گھی پر کیا جو سارا دن تغاری اٹھاتا ہے ایمان سے کہو یار غیرت چلو فکری طور تو تیار ہو جاؤ پتا تو لگے حق نہ حق کیا ہے کہنا تو ہمیں بہت مشکل ہے ماننا بھی مشکل ہے دل میں تو سمجھو جو ڈیڑھ دو سو کماتا ہے پینسٹھ روپیہ کلو کا ٹیکس وہی دے رہا ہے کا نہیں دے رہا ماچس پر پیراسی مختصر پیراسیٹامول کی گولی پر بھی ٹیکس ارے گنتے رہو تو ٹیکس گن نہیں سکتے تم میرے پاس ہزار روپیہ اس وقت میری جیب میں کھڑا تھا میں نے کہا یار تو لے جا پانچ ہزار تیری تنخواہ پچپن سو پچیس ہزار حضرت عمر بن عبد العزیز آئے نا انہوں نے پہلے پہلے لوگوں کو مکان بنوا دیے ان کے بچے سیکڑے بھی گھومے کھیل رہے ہیں غریبوں کے مکان نہیں جو ہیں تو گرا رہے ہیں یہ تجاوزات ہے اس کو تعلیم ہے اگر یہ تعلیم چھلکا ہے تربیت مغز ہے اگر تربیت نہ ہو تو بزرگ فرماتا ہے وہ درندہ ظالم تو ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ تربیت مغز ہے خود سوچو ارے بادام سے مغز نکال لو چھلکے کی کوئی قیمت ہوگی جو چھلکا کھائے گا اسے پاگل کا ہوگے یا سچا کا ہوگے ارے سچ کہے تو دو زبان سے میں منواتا نہیں حاکم نہیں ہوں عالم ہوتا ہے حکم متصل بالکول آواز وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھا نہیں سکتا مولوی امامت سگر حاکم امامت قبر جب چرما خراب ہو ڈنگر خود بخود خراب ہو جاتے ہیں مولوی پر تو ہم زبان اتار دیتے ہیں بھیڑ بھیڑی بھیڑ غلط ہے بھیڑیا ٹھیک ہے حاکم کو نہیں کہیں گے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جہاد والے حاکم کو حق کہنا رسول تو مانتے ہیں زبانی کہتے ہیں لیکن دل کی تصدیق نہیں ہے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے سرداری نظام تھا سردار قریش سے ٹکراؤ لیا یا مولویوں سے بےمانو مانو تم اپنے نبی سے بھی بڑے سمجھدار ہو گئے رسول تو ٹکراؤ لے رہا ہے حکومت سے تم ٹکراؤ لے رہے ہو مولوی سے ارے سو مولوی صحیح ہو جائے اپنی چوری واپس نہیں کرا سکتا کرا سکتا ہے کسی کی ایک ہو جائے علاقے کو راحت دے دے گا میں پنڈی بٹیاں گیا خوش بیٹھے دو کیا ہے اگر بیٹھا ہے بدماشوں کو نف لگا رہی کی رکھی ہے وہ کہتا ہے بہر بات دو جانور جو تمہارا باندھا جائے گا میں دوں گا خوش تھے لوگ چوری ختم ہو گئی چور ڈاکو سب پکڑے پڑے ہیں بہر بیٹھا ہے کہتا ہے غریب میرے پاس آئے میں نے کے پاس نہ جائے میرے پاس وہ آئے اور میں اس کی انشاءاللہ اللہ فریاد سنوں گا اتنا خوش تھے کیونکہ برائی روکنے اچھائی پھیلانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے ہمارا لوگوں نے خیال مولوی کا مکھی کے سیر جتنا جرم نظر آتا ہے ہم ایسے بےمان ہو گئے ادھر ظلم کے پہاڑ میں نظر نہیں آتے کیوں یہ علم نہیں ہے علم و نور بہر نہیں لکھا ہوا اتنے العلم والا اکانا یہ پتہ نہیں کہ جو حدیث کا معنی بدلے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اتلے بول علما سمجھو کوئی اتلے بو اصل ہے اتلے بو علما بول علما لکھا جاتا ہے پڑھا جا نہیں جاتا اصل الفاظ حدیث پاک کا دیکھو اتلے بو علما اتلے بول علما گلو بسین اس کا مطلب ہے سفر دین کا علم نصیب اب انہیں علم اور عالم اس حدیث کو ادھر فٹ کر دیا یہودی تعلیم پر تو نکاح ٹوٹ گیا کیونکہ الف لام جب لگتا ہے وہ معرفہ بنتا ہے علم ہے نکرا ارے العلم ہے مارفا مارفا جامع اور کامل ہوتا ہے کائنات کے لیے ایک اور کامل جو بدلا نہ جائے ایک شہر کے آٹھ سکول ہیں آٹھ نصاب ہیں ایمان سے کہو آٹھ نصاب ہے نا تو جزوی ہو گیا نہ کس جب مرضی آیا بدل ڈالا اور علم جو ہے وہ کامل ہے بدلتا نہیں بدل دیتا ہے یہ بتاؤ ہم الرحمان علام القرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا یہ کائنات کے لیے ایک ہے یا کہیں جگہ کا کچھ کہیں ایمان سے کرو ساری دنیا کے لیے ایک ہے اور جامعہ کے نا کیسا یہ بدلا کبھی چودہ پندرہ سال ہو گئے نہیں بدلا اس نے بدل دیا بدلا نہیں اس لیے علم جو ہے نکرا ہے ناقص ہے ہر سال جب نصاب بدلے بدل دے اور علم جو ہے جیسا اور آپ کو اگر ہے ایمان والے کے لیے بھی میری تقریب اب کتاب یہ نکرا ہے کتاب کیا ہے پتہ نہیں کون سی کتاب ارے جب الکتاب کہو گے تو قرآن مجید ہوگا الکتاب کیا ہوگا کوئی دنیا کی کتاب الکتاب نہیں ہو سکتی اور کوئی دنیا کا علم العلم نہیں ہو سکتا سمجھا ہے نا جس طرح تہور شطر المان پاکی نے ایمان ہے انہوں نے مانے میں اس حدیث کے بھی بدل دیے اور میں سے کہتا ہوں جو حدیث کا مانا بدلے مرتد ہو جاتا ہے جب مرتد ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے صفائی نے سیمان ہے دنیا کی کوئی طاقت صفائی نہیں کر سکتی تہور مانتا ہے تہارت مانا ہے پاکی پاکی نے ایمان ہے یہ کیوں مانا بدلا کہ صفائی تو ہر بندہ کر لیتا ہے ہم کہیں پاکی نسل ہے تو مسلمان شاید پاک ہونے لگ جائے اس لیے اس کا بلے شاہ کے پاس یہ بات گئی آپ نے فرمایا تن صفا ہر کوئی کردا یہودی سب تن صفا کر نہیں کر دے ارے تن صفا ہر کوئی کردا من صاف کرے دا کوئی بلے شاہ جرے من صاف کرے دے جنت ویسن بھائی مانو صفائی ہے تو پھر من بھی ہے تن بھی نہیں تن تو یہودی ہم سے بھی زیادہ صاف کرتا ہے غلط بات ہے غلط ہو تو اٹھ کر مجھے کہہ سکتے ہو یہ اور بات ہے کہ اللہ نے فرمایا جو مومن ہے میرا قرآن سچی بات ان کے دین سینے کھل جاتے ہیں جو بےمان ہیں ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں سچ سن کر تو ایمان اللہ نے دینا ہے میں نے حق سنانا ہے مومن قبول کرے گا حق کو عام بندہ اب دوسرا ظلم بل ہے دوسرا ظلم کیا ہے بل یہی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں مجھے ایک افسر لے گیا ریسٹ ہاؤس میں دس بجے اے سی بھی چل رہے تھے پکے بھی چل رہے تھے بلب بھی چل رہے تھے بندہ کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا یار یہ کیا بندہ کوئی نہیں ہے اس نے کہا بل تو دیتی ہے غریب عوام یہ نام مراد باندھی نہیں کرتے سکول یونیورسٹیاں کالج تھانے تحصیل محکمہ نہار مال وابڈا فوج یہ سب بل تم غریب دے رہے ہو بارہ تیرہ روپے یونٹ ہو گیا ہے یہ بل نہیں دیتے مفت بجلی جلاتے ہیں دو لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور بل دے رہا ہے جو غریب ہے دو سو کما رہا ہے قسطیں بیچ کر روٹی کھا رہے ہیں ارے لوگو کچھ تو سوچ اتنا اندھے ہو گئے یہاں پھر بھی یہ تعلیم ہے تیرہ چودہ روپے یونٹ دو لاکھ روپیہ جج کی تنخواہ ہے اور بل دے رہا ہے جو ڈیڑھ سو دو سو سارا دن تغاری ارے وہ بیٹھے لیٹرین میں بھی اے سی لگا ہوا ہے وہ اے سی پر بیٹھے اور بل وہ دے بےچارا جو دوپہر کو تغاری اٹھا رہا ہے تین چار روپے بل تھا نہیں تھا بھائی اب کتنا ہو گیا ابھی وہ کہتے ہیں بجلی خسارے میں ہے وہ نہ ہاں لو جن کی تنخواہ لگی ہوئی ہے غریب عوام پر کیا ہے وہ بل دے یہ دو ایسے بڑے ظلم ہیں جو لا بیان ہیں بیان بھی نہیں ہو سکتے لیکن ہم اندھے ہو گئے ہیں ہمیں مولوی کا مکھی کے سر جتنا جرم نظر آتا ہے ادھر ہمیں ظلم کے پہاڑ نظر نہیں آتے تو یہ ایمان کی کمی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں ایمان دیتا ہوں اسے بصیرت عطا کرتا ہوں کہ حق نہ حق اس کے سامنے آ جائے تو وہ پہچان جاتا ہے آخری بات یہ کہہ کر میں ختم کرتا ہوں کہ میں بھولے بندہ ہوں میرے بھر رہا میں بولا نہیں جاتا بھائی مسلمان ہمارا اسلام امتیاز کرتا ہے توجہ سے سنیں ہمارا اسلام کیا کرتا ہے حرام حلال اچھا برا کام میں نام میں فیل میں افعال میں قول امتیاز کرتا ہے باقی کسی مذہب میں امتیاز نہیں ہے نہ حرام حلال نالی کا پانی دبن جو کوئی سور کا کتے حرام حلال ہے نہیں تو مسلمان اور کافر کا نام ایک ہو سکتا ہے جو کہتا ہے ایک ہو سکتا ہے ہاتھ کھڑا کرے نام کیا ہوتا ہے مسلمانوں عام ہوتا ہے ارے مسلمان کا نام بھی ایک نہیں ہو سکتا اور لقب کیا ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے لقب کیا ہوتا ہے ارے جب عموم میں اشتراک نہ ہو بےمان و خصوص میں کیسے ہو اتنا بےمان ہو اتنا بے وقوف ہو گئے ارے یہ بے وقوفی ہم سمندر میں ملائیں وہ بھی پاگل ہو جائے پتہ نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں کافر خاص طور سے کافر کا ہمارا نام وہ محمد حسین رکھے گا جی۔ ہم رام چندر رکھیں گے جی۔ ارے جب نام عام نہیں ہے تو لقب میں کیسے کہ یہودی سر مجوسی سر سکھی سر حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب سب کو حضرت صاحب نہیں کہہ سکتے سب کو مولانا نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہو رانا صاحب چودھری ہمارے ہزارہ القاب ہیں القاب ہمیشہ ایک نبی کا لقب دوسرے کو نہیں لگ سکتا جس طرح کلیم اللہ رکھا ہوا ہے کافر ہے جو کلیم اللہ رکھتا ہے کلیم اللہ تو یہ لقب ہے حضرت علیہ السلام کے بغیر کوئی آئے نہیں حبیب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے خلیل اللہ حضرت ہم محمد خلیل رکھ سکتے ہیں محمد حبیب محمد کلیم رکھ سکتے ہیں کلیم اللہ یہ لقب ہے نبی کا یہ اور کو نہیں لگ سکتا کوئی نبی کلیم اللہ نہیں ہو سکتا بہرحال یہ لقب جو ہے خاص ہے جب عموم میں اشتراک نہ ہو خصوص میں کہاں ہوتا ہے کالے بھی سر اور مسلمان بھی سر چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہتے ہیں چھوٹے یہودی مجوسی سکھ سب سر سر ڈاکو سب سر یہ سر کیسے ہو گئے بہمانو جب مسلمان دنیا میں ایک نام نہیں ہو سکتا تو ایک لقب کیسے ہو گیا یار میں تو سوچتا ہوں میں پاگل ہو گیا ہوں یہ قوم بےمان ہو ہی کیسے ہے یہ اتنا بیوقوف ہو کی نہیں جبکہ مسلمان افکار میں بلند ہوتے تھے کہ میں کالے بھی سر سر کا مانا اصطلاح ہم کرتے ہیں دلہ ارے میں کالے دلہ کا نہیں تھا پھر مسلمانوں تمہاری ہماری عورتیں مستورات کہلاتی تھی وقت گزرا خواتین خاتون جنت سے تعلق تھا تقریر کرتے تھے خواتین و حضرات اب ہم ایسے بےمان ہو گئے کہ لیڈی بنا دیا یہودن لیڈی مجوسن لیڈی سکنی وہ لیڈی خاتون جنت سے تعلق تھا اب لیڈی ڈینا سے بن گیا جس کو دیکھو لیڈیز وہ بندے کا بیٹا بن یہ لقب کیسے ہو گیا سکری لیڈی مجوسن لیڈی یہودن لیڈی وہ امتیاز اس نے ختم کر دیا اس نے کہا یہ ہے بےمان اسلام چھوڑا ہوا ہے ان کا امتیاز ہی ختم کرو کہ کنجری اور مسلمان کی عورت یہود اور مسلمان کی عورت میں فرق ہی نہ رہے نہ نام میں اب لیڈیز پک گیا جس بےمان کو دیکھو عورتیں بھی ہماری خوش ہیں لیڈیز وہ بےمان تو خاتون کہلاتی تھی اب لیڈیز ہو گئی لیڈیز اہم سے تعلق بن گئی سمجھ آئی ہے بات نہیں آئی مشکل تو یہ القاب چھوڑ دو ہمارے بی بی پاک سے پوچھا گیا بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی تیرے نزدیک بہترین عورت کون سی ہے آپ نے عرض ابو جان جو یہ نہیں بتایا نماز روزہ نہیں دو الفاظ کہے ابو جان بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر کو نہ دیکھے اور غیر اس کو نہ دیکھے مسلمانوں سولہ دفعہ یہ دنیا آپ جو بچے پڑھ رہے ہیں نہیں لگ سکتے دعوے سے کہہ رہا ہوں سولہ دفعہ یہ دنیا مٹ چکی ہے ستارویں دفعہ اب مٹنی ہے کوئی پتہ نہیں صبح خیر کی گزرے نہ گزرے ان قریب بزرگ فرماتے ہیں اسی اسی میل تک دیا جلے گا حضرت علی نے فرمایا شہر کلی طور برباد ہو جائیں گے ادھر دیکھو کشمیر میں اٹھہتر سو سکول نو لاکھ بچہ گیا اب لوگوں کی بچوں کی روزی کا مت سوچو ارے زندگی کا سوچو تین نشانیاں ہیں تینوں مل چکی ہیں اور سے بے پرد ہو جائیں گی عذاب آئے گا دوسرا جانے والی عام ہو جائیں گی عذاب آئے گا آخری نشانی ہے نوجوان موت عام ہو جائے گی یہ تینوں نشانیاں اب یہودی نے کہا دو ہزار بارہ تک دنیا صفحتی سے مٹ جائے گی تو لوگ ڈر رہے ہیں لیکن اسلام میں نشانیاں بتائی گئی ہیں یہودی کی خبر پر جو بھی یقین کرے گا وہ بےمان ہو جائے گا ہم ان کی خبر پر یقین نہیں کرتے اسلام میں وقت نہیں بتائے